لئیس نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ وطر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بنائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوپن